سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامین کرام کچھ عنوانات ایسے ہوتے ہیں ان کو اس موقع پر بیان کرنا ضروری اور لازمی ہوتا ہے جیسے کہ بقرعید کے موقع پر قربانی کے احکامات اور حج کے احکامات رمضان المبارک میں رمضان المبارک کے فضائل یہ سوچ کر کہ ہم نے ان کو سن رکھا ہے پہلے ہی سے یہ چیزیں معلوم ہیں اب کوئی نئی چیز رمضان میں نازل ہونے والی نہیں ہے کوئی زکوٰۃ کا نیا مسئلہ آنے والا نہیں ہے کوئی نیا قرآن سننے سنانے والا نہیں ہے چلو کیوں نہ کسی حالت حاضرہ کے عنوان کو لے لیں یہ اصول کے خلاف ہے ادب کے خلاف ہے اس لیے کہ ان امور کی ان دنوں کی ان راتوں کی اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں بے پناہ قدر ہے عظمت ہے اور دنیاوی مشاغل میں لگ کر انسان چاہے جتنی مرتبہ وہ ان کے احکامات سنا ہو بہت ساری چیزیں اوجھل ہو جاتی ہیں نگاہوں سے اور دماغ سے نکل جاتی ہیں اور شیطان مسلسل ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے وہ راہ راست سے ہٹائے یا کچھ ایسی چیزیں صحیح عمل کے اندر خلط ملت کر دیں کہ جس کی وجہ سے عمل تو ہم صحیح اپنے حساب سے کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں وہ عمل ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا یحسبون نہ ان سنعا سنا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ انہوں نے نیک کام کیا ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے تو بعض مرتبہ آدمی اپنے اعتبار سے نیک کام سمجھ کر کرتا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ کسی نیکی کو اپنے حساب سے کرنا اور کسی نیک عمل کو قرآن اور حدیث کے مطابق کرنا ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اب جو لوگ مردوں کا ایسال ثواب کرتے ہیں جس کو فاتحہ کہتے ہیں کیا برا ہے اگر کسی مردے کی بخشش ہو جائے کسی ماں کی مغفرت ہو جائے اور کسی کا باپ جہنم سے نکل کر جنت میں چلا جائے تو ہمارے باپ کا کیا جانے کا کیا برا ہے تو یہ عمل ہم چشمہ لگا کر دیکھیں انسانوں کا آدمیوں کا مخلوق کا اچھا ہے فجر کی نماز کے بعد دعا میں الفاتحہ کہا اور کچھ دیر امام صاحب خاموش ہو گئے مقتدی خاموش رہے تین کل پر ایک کلام پاک کا ثواب ملتا ہے اور تین کل پڑھ کر ہم نے نیت کی اے اللہ اس کا ثواب سارے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحمین کو پہنچا دے تو اللہ تعالیٰ پہنچائے گا اور اس کے صدقے میں خدا جانے سفید داڑھی والے کی بات اللہ قبول کرے اور مجمع میں مسلیوں میں کون بزرگ ہو کہ جس کی دعا اللہ قبول کرے اور اس کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کی ہمارے آل اولاد کی ہمارے خاندان کی بھائیوں کی بہنوں کی مشرق مغرب شمال جنوب میں رہنے والوں کی مغفرت ہو جائے کون سا برا کام ہے دلیل کے اعتبار سے یہ عمل اچھا ہے لیکن کیا اس کا خیال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آیا تھا ہمیں زیادہ ہمدردی ہے مردوں سے یا آقا کو زیادہ صحابہ کرام کے دلوں میں انسانیت زیادہ تھی یا آج کے خار بھیڑیوں کے دلوں میں انسانیت زندگی کے نام پر صحت کے نام پر شفا کے نام پر ہاسپٹل کے نام پر نرسنگ ہوم کے نام پر ڈاکٹری اور طب اور تباوت کے پیشے کے نام پر کیا نہیں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے انسان انسان کو بیچ کر اس کی زندگی کا سودا کر کر کیا اپنا پیٹ نہیں پال رہا ہے یہ نقلی سامان بنانے والے یہ گاڑیوں کے نقلی پرزے اور پارٹس بنانے والے یہ نقلی دوائیاں بیچنے والے کیا یہ موت کے سوداگر نہیں ہے اور جس زمانے میں آدمی مر رہا ہوتا ہے ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے پانی کی تڑپ اور پانی کی پیاس اس کو ستائی جا رہی ہوتی ہے اور پانی کے دو گھونٹ سے اسے زندگی مل سکتی ہے اور دو گھونٹ پانی اس کے قریب لے جایا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو جا رہا ہوں مجھ سے زیادہ ضرورت پانی پینے کی یہ سامنے والے شہید کو ہے بتلائیے کہ نقلی دوائیں بیچنے والے انسانیت کا سودا کرنے والے عورتوں کی عزت و آبرو کے لٹے رہے یہ قوم اور ملت کی زیادہ فکر کرنے والے ہیں یا صحابہ کرام یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یقیناً صحابہ کرام نے جو ہمدردی جو انسانیت جو اخلاق اور ایک دوسروں کے تعلق سے جو ایسار کا مانتا تھا جس کو قرآن شریف نے کہا یہ اسیرون پن ون بھی وہ اپنے آپ کو تکلیف میں رکھ کر دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے آج ہمارے پاس دس روٹیاں ہو دو روٹیوں سے پیٹ بھر رہا ہو تو ہم آٹھ روٹیاں اس فکر میں جتن کریں گے کہ زندگی میں کبھی دوبارہ ضرورت ہو تو ان روٹیوں کو ہم کیسے استعمال کریں اس کو سکا کر رکھیں اس کو فرج میں رکھیں اس کا پاؤڈر بنا کر رکھیں اور ان کی حالت یہ تھی کہ آدمی چار ہوتے کھانا ایک ہوتا اور میزبان چراغ کو بجھا دیتا اور کھانے کی آواز کرتا تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ میزبان بھی کھا رہا ہے اور میزبان کے دل میں یہ حسرت یہ آرزو کہ مہمان کا پیٹ بھر جائے میں کبھی اور پیٹ بھر لوں گا مہمان آتے بچے روتے بھوک سے بل بلاتے تڑپتے ماں ہانڈیوں کے اندر پانی چرا چڑھا کر کنکریاں اس میں ڈال کر ابالتی اور بچوں کے سر پر ہاتھ پھیلاتی سہلاتی لوریاں پڑتی اور کہتی کہ بیٹے کھانا پک رہا ہے ابھی کچھ دیر ہے ابھی کچھ دیر ہے ہانڈی ابل رہی ہے ابھی کچھ دیر ہے اور لوریوں کی ماں کی مامتا کی میٹھی آواز میں بچے نیم کی آغوش میں چلے جاتے پھر مہمان کو کھانا کھلایا جاتا تھا ہمدردی ان کو تھی انسانیت ان میں تھی تو انہوں نے کیوں فجر کی نماز کے بعد الفاتحہ نہیں کہا جمعہ کی نماز کے بعد الفاتحہ نہیں کہا اس لیے کہ ایک عمل کو اپنے طور سے اچھا سمجھنا نہ صحابہ کرام اس کو اچھا سمجھتے تھے نہ قرآن نہ حدیث نہ ہم میں سے کسی کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے یا سبونا ان یفینونا سنا الادین کبھر اللہ نے فرمایا یہ تو اچھا سمجھ کر کر رہے ہیں گیارہویں مالا بارہویں والا میلاد میں چراغ جلانے والا لائٹنگ کرنے والا شب برات میں اور شب قدر میں لڈو بانٹنے والا تاخراتوں کے اندر چائے بنانے والا اور مسجدوں کو چراغا کرنے والا گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ سمجھ کر نہیں کرتا وہ یہی سمجھ کر کرتا ہے کہ میں ایک نیک کام کر رہا ہوں یہ نیک کام مخلوق کا چشمہ لگا کر دیکھنے سے سمجھ میں آتا ہے کیا قرآن بھی اس کو نیک سمجھتا ہے کیا حدیث بھی اس کو نیک سمجھتی ہے کیا اللہ بھی اس کو محبوب سمجھتا ہے کیا نبی بھی اس کو پسند کرتے ہیں نیکی اور نیک کام وہ نہیں جس کو میں اور آپ میرے اور آپ کے باپ دادا اچھا سمجھے نیک وہ ہے جسے اللہ نے نیک کہا جسے اللہ کے نبی نے نیک کہا اگر گیارہویں نیک ہوتی بارہویں نیک ہوتی فاتحہ نیک ہوتا میرے نبی کو امت کی ہمدردی زیادہ تھی راتوں کو تڑپا کرتے تھے رویا کرتے تھے جنازہ جاتا دل کا کرتے تھے کافر کے منافقوں کے رئیس المنافقین کے جنازے کو پڑھانے کے لیے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے مشرقوں کے منافقوں کے اور اسلام مسلمان دشمنوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے آپ نماز نہ پڑھائیے آقا کے دل میں یہ بات تھی شاید میری نماز جنازہ پڑھانے سے رئیس المنافقین عبداللہ ابئی نے سلول کی مغفرت نہ ہو جائے دل میں ہمدردی تھی نماز جنازہ عمل تھا نیک تو آپ نے اس کو کیا فجر کی بات کی فاتیا ہے جمعہ کے بعد کی فاتیا ہے کھڑے ہو کر السلام و سلام علیہ کا یا رسول اللہ یا نبی سلام علیہ کا اور منع کریں یہ لوگ عاشق رسول نہیں ہیں یہ لوگ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود یہ اپنے مرحوموں کو جو ہے درود نہیں بھیجتے یہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہم وہ فاتحہ نہیں پڑھتے جس کو مخلوق نے بنایا ہے ہم وہ فاتحہ پڑھتے ہیں جو کلام پاک کی ایک سو چودہ سورتوں کی پہلی سورت ہے ہم باپ دادا کی شریعت پر نہیں ہم اللہ رسول کی شریعت پر چلنے والے ہیں اللہ رسول نے کہا پڑھنے کے لیے تو ہم پڑھیں گے تو اسی طریقے سے شب برات کے اندر بہت سارے اور یہ امت کا بڑا عجیب و غریب مزاج ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ شیطانی چال ہے یہ شیطانی سازش ہے یہ شیطانی مقد ہے قید ہے یہ یہ اس کا مکر ہے یہ کہ فرائض کا اہتمام نہیں نوافل کا اہتمام اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں برات کو بھی نہ جگے اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور وہ سو گیا بجر کی نماز کے لیے سلا تو خیر من النوم پر اٹھا قیامت میں اس کی پوچھ نہیں ہوگی اسی لیے کہ شب برات کے اندر قیام کرنا فرض بھی نہیں واجب بھی نہیں سنت موقع بھی نہیں آپ آج اثر کی نماز میں آج عشاء کی نماز میں آج مغرب کی نماز میں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کی ویڈیو گرافی کریں آپ پکڑیں پیچھے سے پکڑیں تصویر کا سامنے سے پکڑنا حرام ہے آپ پیچھے سے سپوں کی آپ ویڈیو گرافی کریں اور اس کی تصویر کشی کریں اس کو محفوظ کر لیں اور سیو کر کے رکھ لیں اور شب برات کے اندر جو نئی مخلوق آتی ہے وہ قرآن پڑھ رہی ہے وہ چائے بنا رہی ہے وہ لائٹیں سلگا رہی ہے اور وہ جو ہے تلاوت وہ قبرستانوں کی طرف جوک در جوک جانا یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے مردوں کو ٹھکانا لگانے کی ذمہ داری پھینکا اور کنٹراکٹ ان لوگوں نے لے رکھا ہے یہ قبرستان سے وہ قبرستان وہ قبرستان سے یہ قبرستان اور یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تو نیک عمل ہے یہ اچھا کام ہے رات کو جگنا اسی لیے اس عنوان کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے اور اس عنوان کو بار بار دہرایا جاتا ہے کہ زمین اگر خالی رہتی ہے خود رو پودے اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ پودے جو زہریلے ہوتے ہیں اور بعد وہ پودے ہوتے ہیں جو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں تو اس لیے ہم تو دنیا کے کتے ہیں اور دنیا میں لگے ہوئے ہیں پارٹ ٹائم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اصل ہماری ڈیوٹی دنیا میں کاروبار بچے پیدا کرو دو کام ہیں ہمارے پیٹ بھرو ٹوائلٹ کو جاؤ میدا بھرو پانی سے پیشاب کرنے جاؤ تیسرا کام نہیں اور جو تیسرا کام ہے کارخانہ چلانا دکان چلانا کال سینٹر جانا software hardware company کو جانا فارن میں جانا وہ اسی لیے جاتے ہیں کہ اسی پیٹ کی پوجا کے لیے دو کام ایک میدے کو بھرو پاخانہ کرنے کے لیے جاؤ پاخانہ صاف نہیں ہوا ڈاکٹروں کے پاس جاؤ حکیموں کے پاس جاؤ بھوک نہیں لگی ڈاکٹروں کے پاس جاؤ حکیموں کے پاس جاؤ اور پیٹ نہیں بھرتا روٹیاں کھا کر یہی زندگی کا مقصد نماز کو جمعہ کو آخری وقت میں آؤ یہ تو ایک مصیبت ہے یہ تو ایک بوجھ ہے اور یہ تو پارٹ ٹائم ہے آؤ دوسری رکعت میں آؤ کس کا باپ پوچھنے والا تیسری رکاوت میں آؤ جماعت چھوڑ کر آؤ کشکشی داڑھی رکھو آدھی داڑھی رکھو پونی داڑھی رکھو مٹھی بھر داڑھی رکھو تھوکنے والا ہجڑا کہے لوتی عمل کرنے والا کہے نبی کے ہاتھوں حوض کوسر نہ پینے والا کہے قبر میں شفات نہ ہونے والا کہے اور نبی کے ہاتھوں پروانہ نہ ملنے والا تھوک تھوک کر وہ مر جائے اس کا جنازہ نکل جائے ہم سود لیتے رہیں گے ملا کو کیا معلوم کہ بغیر سود کے کاروبار نہیں ہوتا ہم رشوت لیتے دیتے رہیں گے مولوی کو مسجد کے لوٹے کو مسجد کی چٹائی کو کیا معلوم کہ بغیر رشوت کے دنیا میں کوئی کام آگے نہیں بڑھتا ہم داڑیاں اڑاتے رہیں گے مولوی کو کیا معلوم کہ داڑیاں رکھ کر دنیا ہمیں دخیانوس سمجھے گی پتھر کے زمانے کے لوگ کہیں گے اور یوں کہیں گے کہ یہ بکری کے بال آ چکے ہیں نہیں ہم ماڈرن زندگی گزارنا چاہتے ہیں یہ تو کبھی بیوی نے ستایا اور کبھی کینسر آ گیا کبھی گلے کی بیماری آ گئی اور کبھی قرض کا بوجھ زیادہ ہو گیا آؤ آخری تے مسجد اور مولوی کو چٹی دو اور امام کو پرچی دو دعا کرو اللہ ہمیں پریشانی دور کرے اور پھر ایک ہفتہ انتظار کرو اگر پریشانی دور نہیں ہوئی اگر مقدمے میں کامیاب نہیں ہوئے اگر بیوی نے ستانا نہیں چھوڑا کہو کہ مولوی بھی بیکار ہے خدا بھی بیکار ہے اب ہماری سنتا نہیں ہے یہ ہماری زندگی کا خلاصہ ہے پانی پیو پیشاب کرو میدا بھرو پاخانہ کرو اس کے علاوہ یہ سب پارٹ ہے وقت جی نہیں لگتا ارے گھنٹہ دو گھنٹے بھی کہیں بیان ہوتا خلا مسجد میں بیس منٹ بیان ہوتا ہے کیا وہ عالم نہیں میں کہتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور کام کیا ہے ہمیں دیر کی بات سننا سنانا ہمیں فرشتوں کی محفل میں بیٹھنا رب کائنات کی قسم مجھے نظر آ رہے ہیں فرشتے میری نظر اندھی ہو سکتی ہے میری آنکھیں پھوٹ سکتی ہیں کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا آقا نے فرمایا کہ جس مجلس کے اندر دین کی باتیں ہوتی ہیں فرمایا کہ ان پر فرشتے اپنا پر پھیلا لیتے ہیں آقا جھوٹ کہہ رہے ہیں نے فرمایا کہ بازار بری جگہ ہے خدا کی لانت اور خدا کی فٹکار آتی ہے بھاگ کر کہا جاتے ہو فرشتوں کے پروں سے بھاگ کر لانت کی جگہ میں زنا کی جگہ میں جھوٹ کی جگہ میں جھوٹی قسموں کی جگہ میں ملاوٹ کی چیزیں بیچ کر انسانوں اور انسانیت کا سودا کر دل وہاں لگتا ہے اور آقا نے فرمایا کہ ان محفلوں پر فرشتے اپنے پر پھیلا لیتے ہیں اور محفل ختم ہوتی ہے فرشتے اللہ کے دربار میں جاتے ہیں ایک ایک کا نام لے کر حبیب قاسم اور پلا پلا مولانا موزن صاحب واچمین صاحب پہلی سب کے دوسری سب کے اللہ پوچھتے ہیں یہ لوگ کیوں دیوانے جماتے جا سکتے تھے دنیا میں کاروبار کر نہیں اللہ انہیں جنت کی طلب ستا رہی تھی اور جہنم کا ڈر ستا رہا تھا اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا جو ڈر رہے ہیں نہیں اللہ دیکھا تو نہیں ہے تیرے نبی کے زبانی سنا ہے حدیث سے سنا ہے چودہ سو سال بعد سن کر ایسا یقین کر رہے ہیں گویا کہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے رب کائنات فرماتے ہیں فریش تو تم رہو میں ان کو ان کی مجلس کے ختم ہونے سے پہلے مغفرت کا پروانہ دے دیا اللہ ہمیں مغفرت کا پروانہ نصیب فرمائے جہاں جنت ملتی ہے جہاں فرشتوں کا سایہ ملتا ہے جہاں عرش کا سایہ ملتا ہے جہاں حوض کوشر کا پانی ملتا ہے طبیعت لگتی ہے ہماری بھاگنے کی کوشش ایک شاید کہنے لگے نہ اس مولوی کی نہ اس مولوی کی یہ کہتا ہے فاتحہ کرو وہ کہتا ہے فاتحہ نہ کرو یہ کہتا ہے چہلم کرو وہ کہتا ہے چہلم نہ کرو یہ کہتا ہے جماعت میں جاؤ وہ کہتا ہے عرص و قوالی کرو میں نے تو ان مولویوں کو طلاق مغلدہ دے دی ایک جگہ ملیالی بیان ہوتا ہے وہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے مٹکے میں کنکریاں ڈال کر گڑ گڑ گڑ کرتے ہیں اور میں آمین کہہ کر نکل جاتا ہوں نہ خطیب کا برا ہوا نہ میرے دل کو چوٹ لگی اچھا ہے نا سودا اچھا ہے نا اور ماں بیمار ہو بچہ بیمار ہو پیٹ میں گڈھا پڑے اور آپ نے کہا مولی کا رس پی لو گاجر ارے چل تو حکیم ہے تو میری زندگی کو برباد کرنا چاہتا ہے نہیں فلاں ہاسپٹل اپولو ہاسپٹل میں چنئی میں اور جو ہے دلی میں بڑی ہاسپٹل بڑی محبت کے ساتھ منہ بھر کر کرشنا مورتی منہ بھر کر دل کی محبت اور مٹھاس کے ساتھ میرا بالکل قریبی آدمی ہے اور بڑا محبت کرتا ہے نہ اللہ والوں سے محبت نہ بیان سے محبت نہ اولیاء سے محبت کس سے محبت مورتی ہے وہ جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا بڑا ماہر ہے میں نے میری ماں اور میری چورو کے پیٹ میں گڈھے کی بات کہی اس نے کہا فوراً پلیٹ میں آؤ کتنی عزت کی بات ہے اور اس نے کہا اگر ماں کو نہ لا سکتے ہو اگر بیگم کو نہ لا سکتے ہو تو پیشاب پکڑ کر لاؤ پاخانہ پکڑ کر لاؤ اور خون جو نجی سلائن ہے اس کو پکڑ کر لاؤ لے جا رہا ہے ایئرپورٹ میں جا رہا ہے سگنل میں ایک دوست ملا کہاں جا رہے ہو سلام علیکم السلام وہاں جا رہا ہوں کس کا نام اور یہاں پیٹ میں کٹے پڑتے ہیں دین کی باتیں سننے کے لیے کہاں جا رہا ہے وہ دلی میڈیکل کالج جا رہا ہے وہ چنئی ابالو جا رہا ہے آنکھ دکھانے کے لیے پیشاب لے کر پاخانہ لے کر یہ اچھا کاروبار ہے صاحب بڑا اچھا۔ اسی کو قرآن نے کہا کن تم خیرہ امتین تم بہترین امت ہو پیشاب لیے چوروں کا پھرتے ہو بچوں کا پاخانہ لیے پھرتے ہو اور بچوں کی تھالیاں دھلاتے ہو ماشاءاللہ بڑی اچھی امت ہو کہ اپنی چوروں کو ننگا کر کر اپنے گود میں ہفتے اور اتوار کے عمرے میں جو ہے بال سہلا کر بالوں کو پھیلا کر خدا کے عذاب کو موڑ کر خدا کی لانت کے توق کو گلے میں ڈال کر کھڑا ہوا آدمی پیشاب کر رہا ہے ہاتھ میں پیشاب کا زو ڈانے ہاتھ میں اور آنکھیں تمہاری جوڑو اور تمہاری ماں اور تمہاری بہن اور تمہاری بیٹی کی طرف ہاتھ میں عزو ہو پیشاب کا اور تمہاری ماں پوری بہن اور تمہاری بہن اور تمہاری بیوی پوری آب و تاب کے ساتھ اور پورے حسن کی ملکہ بن کر وہ وہاں پارک کے اندر آ کر اس کافر اور اس بھیڑ اور اس چمار کا جو کھڑے ہو کر کسی سنیما کے پوسٹر کے سامنے سیکس تصویر کے سامنے گندی تصویر کے سامنے اپنے پیشاب کے عزو کو ہاتھ میں لے کر تمہاری ماں اور بیٹی اور وہ جورو جو تمہارے گود میں سو رہی ہے بالوں کو پھیلا کر روٹ میں لالی لگا کر اور کلوں پر میک اپ کر کر وہ کیا سوچ رہا ہوگا ماشاء اللہ کن تم خیرہ امتی بڑی بہترین امت ہو ڈیڑھو چماروں کا دل بہلا مسجد میں دل نہیں لگتا قرآن میں دل نہیں لگتا جمعہ ہوتی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام نہ اعلان سنا نہ دعا بھاگتا ہے نا کرام پاک کے سور مدثر کے دوسرے رخو میں فرت عمر قرآن نے کہا یہ ایسے بھگوڑے گدے گدے کو دیکھا گدھوں میں بھی اسپیشل گدا بھگوڑا گدا وہ شیر کو دیکھتا ہے نہ مشرق نہ مغرب نہ شیمان نہ جنوب نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ یہ بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے ہانڈیاں گر گئی ترکاری والے کی ترکاری الٹ گئی کسی کے پیٹ کو لات مار دیا بھاگ رہا ہے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں نہیں ہے نہ محبت اللہ کے گھر میں مزہ نہیں آتا نماز میں ابھی احسان کیا ایک گھنٹہ دے دیا دو گھنٹہ دے دیا اب نو مسلم کو کلمہ پڑھائیں ہم بھی کلمہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کر لیں کسی ماں کی طبیعت خراب ہے کسی بہن کی طبیعت خراب ہے درخواست کی جاتی ہے آمین کہہ لیں کس کے باپ کا کیا جائے گا آپ کی آمین سے کسی کی ماں کو زندگی مل جائے آپ کی آمین سے کسی کے باپ کو زندگی مل جائے آپ کی آمین سے کسی عورت کو سہاگ مل جائے کیوں بھاگتے ہو اللہ کا گھر چھوڑ کر کیوں نفرت ہے اللہ کے گھر سے کیا ملا تمہیں اللہ کے گھر سے بھاگ بھاگ کر ذکر کے محفلوں اور دینی محفلوں سے بھاگ بھاگ کر کیا ہو جاتا ہے ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں لکوا لگ جاتا ہے زبان بیٹھ جاتی ہے دل بے قرار ہوتا ہے حدیث میں آقا نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا صرف میرا سایہ ہوگا حدیث حدیث سے قصی ہے اللہ فرماتے ہیں میرا عرش کا سایہ ہوگا اس سائے میں سات قسم کے آدمیوں کو رکھوں گا اور ان میں ایک وہ آدمی جن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے مسجد میں دل اذان ابھی بھی بھاگنے کی کیا ضرورت ابھی ایک بجے ڈیڑھ بجے جماعت ہے ابھی ایک پانچ ابھی ایک دس ابھی سوا گھنٹہ اور سنیما کے لیے دو گھنٹے پہلے ایئرپورٹ میں جانے کے لیے چار گھنٹے پہلے فجر میں آنکھ زندگی بھر نہیں کھلے گی ماں مر رہی ہو باپ کو سکرات تاری ہو یہ موت کی کلیم سو رہا ہے کتا نہیں کبھی فجر میں آزان نہیں سنی فجر میں نیند نہیں کھلی اب بلایا بلاوا آیا تھانے اسٹیشن سے جانا ہے ایئرپورٹ جانا ہے ریلوے اسٹیشن سو الارم رکھے گا دوست کو کہے گا ذرا جگا دینا ایک پہلے ایک گھنٹہ پہلے رپورٹنگ دینی ہے اور مال کو اور اپنے سامان کو اسکیننگ کرانا ہے سو آدمی آدمیوں کو فون کرے گا سو الارم لگوائے گا بیوی کے الگ الارم لگوائے گا اپنا الگ الارم لگ جانا ہے نا اور یہ جو چودہ سو سال سے رب کائنات اپنے بندے بلال کے ذریعے اور بلال کے نائمین کے ذریعے سے بلا رہا ہے حیال السلام حیال الفلاح اے لوگوں مال میں کامیابی نہیں دولت میں کامیابی نہیں پیٹ بھرنے میں کامیابی نہیں پیشاب کے راستے سے پیشاب نکالنے میں پاخانے کے راستے سے پاخانہ نکالنے میں کامیابی نہیں کامیابی میرے در میں آ کر سر جھکانے میں وہ بات سمجھ میں نہیں آئی بینک مینیجر کی بات ریلوے آفیسر کی بات ایئرپورٹ اتارٹی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے قرآن سمجھ میں نہیں آتا حدیث سمجھ میں نہیں آتی دین کی بات سمجھ میں نہیں آتی اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں رجب کا مہنا آیا میراج آئی اور گئی کئی لوگ ہم نے کہا چائے پیجیے آپ ٹھنڈا لیجیے کہا کہ روزہ کہا کہ ہم نے تو کہا نہیں روزہ ہو ہم اس کو بیان میں نہ لائیں اور اعلان نہ کریں نہیں ہم کیو ٹی وی میں دیکھا کیو ٹی وی امام ہے اب قیامت کے دن حشر اب ٹی وی کے ساتھ ہوگا المر و من احبا جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اب منہ بھر بھر کر ایم ایل اے کا نام ایم پی کا نام ڈاکٹروں کا نام سرجنوں کا نام کاؤنسلروں کا نام لو لو کسی امام کا نام کون تمہاری مسجد میں تمہاری ماں کی جنازہ پڑھانے والا تمہیں معلوم نہیں تمہارے باپ کو غسل کون دے گا تمہیں مال ضرورت کیا ہے ضرورت کیا ہے اس کو کوئی بھی غسل دے دے گا اس کو کوئی بھی نماز جنازہ پڑھا دے گا بیٹی کو کوئی بھی حلال کر دے گا بیٹے کا بے نکاح کون بھی کر دے کر دے گا تھانے کا مسئلہ کون سرکل فلا اے سی پی فلاں ڈی سی پی فلا کمشنر فلاں جوائنٹ کمشنر فلاں انہیں انہیں میرا تک نہیں رہا تو بھی دور کا رشتہ اور اس کے خاندان کا کوئی آدمی موضوع ہو اور بتائے کہ تمہاری فلاں شادی میں اور تمہاری بیٹی کی میں یہ امام صاحب یہ موسین ایسا کھانا کھانے آ گئے تھے کیا بھی رشتہ نہیں لگتا وہ دھیڑ اس کے ساتھ اٹھے گا تو اس امام کو دیکھ کر اس داڑی والے کو دیکھ کر اس غسال کو دیکھ کر کرشنا مورتی سے اے سی پی ڈی سی پی سے کمشنر سے منہ بھر بھر کر جس کا نام لیتا تھا لکھ کر رکھ لے رب کائنات کی قسم قیامت کے دن اسی بھیڑ و چمار کا دامن پکڑ قیامت میں کوئی کپڑا پہن کر تو نہیں اٹھتا اب صاحب بیان دینے آئے تو یہ ڈال کر آ گئے دامن پکڑو گے تو اسے پکڑو گے اور میرے جسم پر کپڑا نہ ہو تو آدمی کیا کرے گا جسم پکڑے گا تو اب وہ اے سی پی ڈی سی پی وہ تو وہاں تو آخا نے فرمایا کہ تمام قیامت میں ننگے اٹھیں گے راوی نے پوچھا صحابی نے آپ کہا کہ میں بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے شرم کے مارے شرمسار ہو گئی آقا نے فرمایا عائشہ کوئی غم اور فکر کی بات نہیں لوگوں کو اتنا غم ستائے گا اور لوگ قیامت کی اتنی سختی میں ہوں گے کہ خود اپنے جسم کی سدھ نہ ہوگی وہ دوسروں کے جسم کو کیا دیکھیں گے کپڑا تو نہیں ہوگا اے سی پی کا ڈی سی پی کا کمشنر کا اب جو چیز گھنٹہ لٹک رہا ہے شرم کا اسے پکڑ کر یہ لٹکے گا صاحب امت محمدیہ پیٹ بھر کر نام لو جمعہ میں آتے پیٹ میں گڈھا پڑتا ہے اذان سن کر آتے پیٹ میں مڑوڑ آتا ہے اور نفل اب دیکھو میں نے کہا کہ اثر کی فجر کی نماز اس کی اماں مر کوئی نیا آدمی آ گیا نیا چہرہ آ گیا اچھا معلوم ہوتا ہے ہم جب فجر کی نماز پڑھا کر قبلے کی طرف پیٹ کر کر مختدیوں کی طرف منہ کر کر کتاب پڑھنے کے لیے اور ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں ہم چہرہ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ آدمی کوئی نیا آدمی ہے نیا چہرہ ہے ہمارے دل و دماغ کے کمپیوٹر میں ہارڈ ڈسک کے اندر وہ چہرے فیڈ ہو چکے ہیں یہ جمعہ کے چہرے فیڈ ہو چکے ہیں کوئی جمعہ میں نہیں آتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ تین جمعہ سے نہیں آ رہے ہو آپ پچھلی جمعہ نہیں آئے ہو اور اگر وہ آیا بھی ہوا ہوتا ہے وہ جگہ بدلا ہوا ہوتا ہے ہمیں ہمدردی ہے ہمیں تعلق ہے کوئی نیا چہرہ آئے اس کا مطلب یہ کہ اس کی اماں مری ہوئی ہوگی کوئی مصیبت آئی ہوئی ہوگی نماز کو فرض سمجھ کر قیامت کے دن کا سوال اور قیامت کے دن کی پوچھ سمجھ کر کوئی نیا چہرہ آپ کو نہیں ملے گا نہیں ملے گا اور شبرات کے اندر مسجدوں میں دل ڈالنے جگہ نہیں مسجدیں پر ہو کر سڑکوں پر قبرستان آباد گلیاں آباد محلے آباد شیطان نے کہا لگ جاؤ نہ فلمیں ساری رات ساری رات جگتے رہو نیند آئے چائے پیو نیند آئے راؤنڈ مارنے کے لیے گلی کوچوں کا تم سیر سپاٹا کرو غیبتیں کرو اور دوسروں کو ستاؤ قبرستان میں جاؤ وہاں جھوٹ بولو وہاں ٹھٹا کرو وہاں ہنسی کرو وہاں مذاق کرو اور جو ہے ساڑھے تین بجے گھر سے فون آیا بیگم صاحبہ کا روٹی گرم ہے شہری کرنا ہے آئے نلڈے تک روٹی کھائی رات کے جگے ہوئے تھے کبھی تحجد کی شکل دیکھی ہوئی نہیں تھی کبھی فجر کا چہرہ دیکھا ہوا نہیں تھا نیند ستائی کہا ایک دھلکا لے کر اٹھوں گا جو سویا موت کی نیند تو پھر بارہ بجے اٹھا کیوں روزانہ آٹھ بجے نو بجے اٹھنے والے مردے آج بارہ بجے کیوں اٹھ رہا ہے اس لیے رات کو جگہ رات میں سڑکوں پر پھرنے کے نتیجے میں قبرستان میں قیمت کرنے کے نتیجے میں دو نفل پڑھنے کے نتیجے میں ایک فرض نماز کا قتل کر دیا فجر کی نماز گئی مسجدوں میں چٹائیوں کو لنڈا بنا کر تکیا بنا کر آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ شہر میں سو جاتے ہیں وہ شہری بھی نہیں کرتے وہ فجر بھی نہیں پڑھتے ایسی چیزیں شیطانی وسوسے سے شیطانی خیالات اور شیطانی قید اور مکر کی چیزیں ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہیں اس لیے ان عنوانات کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے اللہ کا بڑا کرم ہے صاحب اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب پاک دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی امت پر میں پیدا فرمایا جس امت پر اللہ کے خصوصی انعامات ہیں بہت مہربانیاں ہیں ہم پر یہ مہربانیاں نہ ہوتی نہ ہوتی جس نے فجر کو چھوڑا اشراف کے وقت اس کا چہرہ کتے میں بدل چکا ہوتا یہ مہربانیاں نہ ہوتی جس نے داڑھی مڑائی اس کا چہرہ ابھی بلیٹ کو دھونے سے پہلے شیونگ لیزر کو دھونے سے پہلے حجام کے شام سے نکلنے سے پہلے میرے رب کی قسم میرے اللہ کی قسم سور کے چہرے میں بدل چکا ہوتا اور سور اس کے چہرے کو دیکھ کر کہتا خدایا انسان کو تو نے بنایا کتے اور مجھے کو مجھ کو بھی تو نے بنایا لیکن ایک داڑھی مڑے کو میرا چہرہ کیوں دے دیا سور بھی تھوکے گا سور ایسے چہرے پر پیشاب کرنا پاخانہ کرنا گوارا نہیں کرے گا جو چہرہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کا قاتل ہو جو چہرہ نبی کے چہرے کو چڑاتا ہو جو چہرہ آدم شیر لو ابراہیم ایسا موسا کے چہرے کو چڑاتا ہو میرے رب کی قسم اگر یہ چہرہ سور کے چہرے میں اللہ کیا میں تیری نگاہ میں اتنا برا ہوں کہ داڑھی منڈے کو میرا چہرہ دے دیا مجھ سے برا کوئی اور چہرہ نہیں تھا پاخانے کے کیڑے کا چہرہ دے دیا ہوتا میرے پاخانے کے جراثیم کا چہرہ دے دیا ہوتا کتنا برا کتنا برا ہے داڑھی منڈانے کا عمل لیکن ہمیں سب سمجھ میں آئے گی بات ہم نوافل میں اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ کا کرم ہے کہ ایسی امت میں پیدا فرمایا کہ کچھ گنا ہونے لگے کچھ کتا ہونے لگے تو اللہ نے کچھ راتیں ایسی دی ہیں عید الفطر کی رات ہے یعنی کل عید اور آج آج والی رات کل بقر عید اور دن آنے سے پہلے والی رات عرفے کی آٹھویں اور نویں رات اور شب برات کی رات اور شب قدر کی رات اللہ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا بازار دیا ہے مغفرت کا کہ حدیث پاک میں آتا ہے آقا نے فرمایا ہر رات رب کائنات آسمان دنیا میں رات کے آخری پہر میں آتے ہیں جب ہم حالت جنابت میں ہوتے ہیں ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں اس وقت ہر رات میں رب کائنات کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے اور اتنی چاہت ہے اور ان کی نجات کی اتنی اللہ تبارک تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں آسمان دنیا میں آ کر او ناکام گندے حالت جنابت میں سونے والے بندے اٹھ اٹھ ذرا اٹھ اپنی بیگم کو جگہ ذرا غسل کر لے ذرا میرے ہاتھ میرے دربار میں ہاتھ پھیلا لے ذرا دو چار آیتیں پڑھ لے ذرا دامن پھیلا لے میرے عزت کی قسم میری جلالت کی قسم میں تیرے دامن کو رحمتوں سے بھر دوں گا میں تجھے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دوں گا میں تیری مصیبت کو دور کر دوں گا یہ ہر رات عمل ہوتا ہے لیکن فرمایا کہ شب برات کے اندر اللہ تعالیٰ مغرب سے لے کر جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے لے کر صبح صادق تک یعنی جب تک شہری کا وقت ختم نہیں ہوتا فل نائٹ پوری رات آسمان دنیا میں آ کر ہم لوگوں سے خطاب کرتے ہیں المن مستقبری ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا بھائی معافی کا پروانہ دینے کے لیے تیار جب ہمارے گھر میں آ کر کہتا ہے تمہارے باپ کو سولی پر لٹکایا جانے والا ہے تمہارے بیٹے کو عمر قید کی سزا ملنے والی ہے مار کر رات کے دو ڈھائی بجے ہم سے کہتا ہے کہ اگر تم کہو ہم اس کو آزادی دے دیں ہم اس کو سولی پر لٹکانے سے معافی دے دیں ہم اس کو عمر قید کی سزا سے چھٹکارا دلا دے ہم اس کو قید تنہائی اور کالی کوٹری سے نکال کر ہم تمہارے گھر پہنچا دیں کوئی کا نال ہے کوئی دنیا کا ایسا گھر جو بینک مینیجر لون کی فریاد لے کر ہمارے گھر پر آئے تو بینک مینیجر کی فریاد کو ٹکرا دے جج کی فریاد کو ٹکرا دے لائر کی فریاد کو ٹکرا دے ڈاکٹر آ کر یوں کہے کہ میں مفت میں تمہاری بیٹی کا علاج کروں گا تمہاری چورو کے برین کی عمر کا علاج کروں گا تمہاری ماں کے پیٹ کے گڈے کا علاج کروں گا گا کوئی پیسہ نہیں لوں گا گھر بیٹھے آ کر میں پیشاب اور پاخانہ ٹیسٹ کروں گا اور مجھے کوئی نہیں لینا ہے لینا دینا ہے بتلاؤ کوئی ڈاکٹر کو رد کرے گا کوئی لائر کو رد کرے گا کوئی بینک مینیجر کو رد کرے گا کیا اللہ اس بینک مینیجر سے گیا گزرا ہے کیا اللہ اس دنیا کے کھڑ مجت سے جو پیسوں کے اندر بکتا ہے جس کا فیصلہ دولت میں بکتا ہے جس کا فیصلہ و رسوخ کے دباؤ میں آ کر بدلتا ہے اور جس کے فیصلے انسان اور انسانوں کے لیے سب میں قاتل ہیں کیا اس سے بھی گیا گزرا ہے کہ وہ آ کر کہتا ہے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے خطرات سے زیادہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ زمین و آسمان گناہوں سے بھر جائے لیکن تمہارے گناہوں کے مقابلے میں میری رحمت زیادہ ہے لا تقنت من رحمت اللہ میرے بندے ایک ایک آنسو کا خطرہ اپنے آنکھ سے بہا کر تو دیکھ ذرا دامن پھیلا کر تو دیکھ ذرا میرے سامنے گڑ گڑا کر تو دیکھ ذرا چل کر تو دیکھ ذرا قدم بڑھا کر تو دیکھ علمی ارض سکولا ہے کوئی روزی مانگنے والا ہے کوئی پناہ مانگنے والا ہے کوئی جنت مانگ دینے والا ہمارے گھروں میں فرشتوں کو بھیج کر آسمان دنیا سے نیدا لگا رہا ہے سدا لگوا رہا ہے اور ہم جو ہے سیر سپاٹا کریں مذاق نہیں ہے اللہ کا ایمان ہے ہمارا حدیث جھوٹی ہوگی یا مولوی جھوٹا ہوگا یا شبرات کی حقیقت جھوٹی ہوگی اور کرتے کیا ہیں مٹھے پکڑے بریانیاں بن رہی ہیں اور عید کے کپڑے بن گئے کیا اس کے باپ کی عید آخا نے کہا ہر قوم کے لیے عید ہے میری امت کے لیے دو عیدیں ہیں ایک عید الفطر ایک عید الصحا یہ مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں مسلمان امت محمدیہ کی دو عیدیں ہیں اور بھیڑ کی چمار کی جتنے دن اور جتنی راتیں ان کی اتنی عیدیں ہیں مسلمان ہوگا تو دو عیدوں کو مانے گا شب برات نہ قرآن سے ثابت ہے کہ عید نہ حدیث سے ثابت ہے کہ عید شب برات فیصلوں کی رات ہے کلام پاک میں سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا فیح یفرق کلو امر حکیم اس میں ہم ہر انسان کی زندگی کا اور موت کا فیصلہ کرتے ہیں انسان اپنی بلڈنگ اپنی اپارٹمنٹ کی مولڈنگ ڈال رہا ہوتا ہے اور ہم اس کی خبر بک کر چکے ہوتے ہیں انسان عید الفطر عید الصحا کا سوٹ سلا رہا ہوتا ہے اور ہم اس کا کفن بازار میں لا چکے ہوتے ہیں انسان لون میلے میں ایک نئی امپورٹڈ کار بک کر رہا ہوتا ہے فارم فل اپ کر رہا ہوتا ہے اور اس رات ہم اس کا زندگی کا پتا جھڑا کر منق الموت کے دفتر میں اس کا نام درج کر رہے ہوتے ہیں انسان شان پتی کے ساتھ اپنے سینے کو اکڑا رہا ہوتا ہے ہر اس کا نام ہاسپٹل کے بیڈ پر اور نرسنگ ہوم کے بچھانے پر اس کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں انسان بازار میں جا کر غلہ اور اناج خریدنے کی فکر کر رہا ہوتا ہے اور ہم گلوکوز کی بوتلوں میں انجیکشن کی شیشیوں میں اور ٹیبلٹوں کے اندر ہم اس کا نام غلے پانی سے نکال کر وہاں لکھ رہے ہوتے ہیں فیحا یفرقو کلو امرن حکیم شب برات کے اندر ہم انسانوں کی خیر اور شر کا انسانوں کی زندگی اور موت کا انسانوں کی صحت و بیماری کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں انسانوں کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اوپر کوئی مقدمہ ہو اور سنوائی پر سنوائی تاریخ پر تاریخ بدلتی چلی گئی آخر کار جج نے کہا کہ اس ملزم کا قصور ثابت ہو چکا ہے دس تاریخ کو اس نے کہا کہ ایف آئی آر کے اندر جو کیس بک کیا گیا واقع یہ مجرم ہے اب تک یہ ملزم تھا اب یہ مجرم ہو چکا ہے ہم سزا کا اعلان چودہ تاریخ کو کریں گے چودہ تاریخ کو آنکھ پر پٹی باندھ کر ہتکڑیاں لگا کر پیر میں زنجیر ڈال کر ہمارے باپ کو ہماری بیگم کو ہماری ماں کو ہمارے بیٹے اور بھائی کو کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے آج اس کا مجرم ہونا ثابت ہو چکا ہے آج وہ پھانسی پر بھی لٹک سکتا ہے آج اس کی پیشانی کنپٹی پر گولی بھی چل سکتی ہے مسلمانوں تمہارے باپ کو کھینچ کر لے جایا جا رہا ہو خود اپنی زندگی کی موت اور اپنی زندگی کی خیر اور حیات اور آزادی کا فیصلہ ہونے جا رہا ہو کیا گھر میں بریانیاں پکیں گی کیا گھر میں ڈھول تاشے ہوں گے کیا نئے کپڑے پہنو گے تم نہیں مانو گے اگر گھر کی کوئی عورت اس دن کوئی اچھا کھانا پکائے گی اسے جوتا لے کر مارو گے ہاں ہاں اور مولوی سچ کہتا تھا کہ عورت آدھی عقل ہے آج میرے باپ کی زندگی اور موت کا فیصلہ تو گھر میں بریانی پکا رہی ہے مٹھا پکا رہی ہے نہیں نہیں فیصلہ آنے تک میں روزے کی حالت میں رہوں گا میں ذکر کرتا رہوں گا شاید رب کائنات کو ترس آ جائے دنیا کے دھیڑ و چمار کے فیصلوں کی بنیاد پر ہم اس رات اور اس دن کو عید نہیں مناتے رب کائنات ہماری زندگی کی موت اور زندگی کی حیات کا فیصلہ ہمیں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہمیں شر اور خیر کا فیصلہ ہماری بیماری اور صحت کا فیصلہ ہمیں سعادت مند اور بدبختی کا فیصلہ کر رہے ہیں اور عورتوں کے ہاتھوں میں مہندی رچے ہمارے ہمارے جسم پر کپڑے آئے اور ڈول تاشے پیٹے ہم چراہ کرے اور پھر یہ سمجھے کہ یہ عید ہم منا رہے اللہ کے لیے بتاؤ یہ عمل اللہ کو راضی کرنے والا نہیں اب قیامت تک اپنی آن اولاد کو بتا دو اپنے خاندان والوں کو بتا دو شب برات عید نہیں شب برات رونے کی رات ہے شب کے بانے رات کے برات کے بانے چھٹکارا پانے کے اس دن اللہ تبارک تعالیٰ جو اسے مانگتا ہے اسے مصیبتوں سے چھٹکارا دیتے ہیں عاملوں کے در پر جاتے ہو فال کھولنے والوں کے در پر جاتے ہو نجومیوں کے در پر جاتے ہو مجاوروں کے در پر جاتے ہو جادوگروں کے در پر جاتے ہو ایک مرتبہ شب برات میں خدا کے در پر آ کر دیکھو کائنات کی دھرتی سوکھ چکی ہے مانگو پانی کیا اللہ نہیں دیکھے گا تالاب خشک ہو چکے ہیں ڈیم کا پانی ختم ہو چکا ہے کھیت کھلیان اپنے وجود کو مٹا چکے ہیں آسٹریلیا جس کی سرسبز و شادابی پورے عالم کے اندر اور پوری دنیا کے اندر مشہور ہے ان کے جنگلوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے قطرے قطرے پانی کے محتاج ہیں مسلمانوں ہم کچھ نصیب ہیں کہ اللہ نے بھیڑ چمار کو M L A M P کی جماعت کو کاؤنسلروں کی جماعت کو ودھان سبھا میں جانے والوں کو یا ایک بال کٹوانے والوں کو نہیں ہم کلمہ پڑھنے والے آخا کے غلاموں کو آقا کے ماننے والوں کو اللہ نے ہمیں شب برا دی ہے اس کی قدر کرو مانگو مقدر بننے والا ہے مانگو زندگی سورنے والی ہے مانگو بیوی کے اخلاق اور کیریکٹر بننے والے ہیں مانگو اولاد کی نافرمانی دور ہونے والی ہے مانگو کاروبار کی بے برکتی ختم ہونے والی ہے مانگو نحوست کے سائے چھٹ رہے ہیں انشاءاللہ یہ سائے ختم ہونے والے ہیں مانگو زندگی میں جو اپنے پرائے دشمن بن چکے ہیں خدا ان کے دل میں آج کی رات خدا جھوٹ نہیں کہتا مانگو تمہارے مانگنے کی کمی ہے میرے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے پھر بھی بھاگو گے اللہ کے دربار کہاں بھاگو گے کہاں بھاگو گے اب تک دکان کی پوجا کرتے رہے مجھے ایک فرق میں تو کہتا ہوں ایک ہے مناظرہ ایک ہے مقابلہ مقابلہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یا نہیں ہیں ایک عالم سامنے ایک میں دونوں بیٹھ گئے دونوں میں بات چیت ہو گئی جنگ جنگ چڑ گئی یہ غیر مقلی اور میں دونوں میں بحث چھڑ گئی وہ کہنے لگا رفیدین کرنا چاہیے میں کہنے لگا اس کو کہتے مقابلہ اور ایک ہے مناظرہ اسٹیج پر غیر مقلد اور میں جمع ہو گئے کچھ اصول طے ہو گئے کچھ وقت طے ہو گیا کچھ ایگریمنٹ ہو گیا یہ ہے مناظرہ مقابلہ آپ میں بس میں جاتے جاتے ٹرین میں جاتے جاتے بس اسٹاپ میں کھڑے کھڑے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر بیٹھے بیٹھے جو بحث چھڑ جاتی ہے اس کو مقابلہ کہتے ہیں اسٹیج طے کر کر اسٹیج بنا کر شرائط دے کر دو فرقوں کا جو بحث و مباحثہ ہوتا ہے اس کو مناظرہ کہتے ہیں اور آگے چل کر ایک مباحلہ ہے جو آدمی مقابلے سے نہ مانے جو آدمی مباحثے سے نہ مانے اور مناظرے سے نہ مانے اس کے لیے آخری کڑی ہے مباحلے کی مباہلے کا مطلب یہ ہے میں کہہ رہا ہوں ارے کمینوں داڑھی مت مڈاؤ اور لوٹی کام مت کرو پیانٹ کھلوا کر چٹیاں کھلوا کر لنگیاں اتروا کر تم لوٹی کام مت کرواؤ مانا نہیں ہم نے کہا مانا نہیں اور ہم نے سمجھایا مانا نہیں مناظرہ ہوا مانا نہیں تو اب آخری بات یہ ہے وضو تو بھی کر وضو میں بھی کروں گا سلات الحاجت تو بھی پڑھ سلات الحاجت میں بھی پڑھوں گا آ جا مسجد میں آ جا کعبے میں آ جا متاف میں آ جا مینا ارفات میں آ جا سفا مروا میں آ جا ریاض الجنہ میں آ جا دونوں ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے اے رب کائنات ان دونوں میں جو حق پر ہے اسے بچا لے اور جو باطل پر ہے اے اللہ اس کو تبار برباد کر دے اس کو مباحلہ کہتے ہیں یہ مقابلے کی آخری شکل ہے دنیا کے پجاریوں چورو کے غلاموں سمجھا چکا ہوں میں مقابلہ کر چکا ہوں تم سے مناظرہ ہو چکا ہے بحث و مباحثہ ہو چکا ہے داڑھی مڈو چورو کے غلاموں کارخانوں کے کتوں آؤ وضو کر شب برات کے اندر یہاں ممبر رسول پر تم بھی وضو کر کر آؤ میں بھی وضو کر کر آؤں گا تم بھی دو رکعت سلاۃ الحاجت پڑھو میں بھی دو رکعت سلاۃ الحاجت پڑھوں گا رب کائنات سے گے مولا میں یہ کہتا تھا کہ جرو کا غلام مرد کو نہیں بننا چاہیے اس کا پیشاب اس کا حیض و نفاذ نہیں پینا چاہیے داڑھی نہیں مڑانا چاہیے سوٹ کھا کر ماں کا بلاکار نہیں کرنا چاہیے مولا یہ نہیں مانا کون حق پر ہے تو بچا لے کون باطل ہے تو اسے جلا کر بھسم کر دے اس کے ہاتھ پر لکھوا دے دے اس کے جسم میں بیماریاں دے دے برف دے دے جزام دے دے آؤ آؤ ہمت ہے تو اللہ کے دربار میں شب برات آ رہی ہے مباہلا کر لو میری رب کی قسم میرے اللہ کے ساتھ مجھے اتنا یقین ہے جیت نہیں پاؤ گے بیویوں کو بیوہ کر دو گے بچوں کو یتیم کر دو گے میرے اللہ کے قرآن پر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اتنا یقین ہے اتنا یقین ہے کہ داڑھی منانے والا ہار جائے گا سوت کھانے والا ہار جائے گا جورو کا غلام ہار جائے گا دنیا کا کتا اور دنیا کا پجاری ہار جائے گا تم ہار جاؤ جاؤ گے دنیا کے کتوں دنیا کے پجاری تو کہاں تک بھاگو گے اور کب تک بھاگو گے اور جہاں تک تم نے بھاگا آج تک اس نے تمہارے ساتھ وفاداری کی ہے کسی کے ساتھ اس کے دکان نے وفاداری کی جیل میں ہزاروں معصومین ہیں ہزاروں ہمارے بھائی گرفتار ہیں پوری پراپرٹی پوری پورا کارخانہ بیوی کا پورا زیور لگانے کے لیے تیار لیکن آزادی کا ایک لمحہ ان کو نصیب نہیں ہے آئی دولت کا آیا مال کام آئی چورو کام آئے بچے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آؤ بلاری اور بلگام اور دلی کی تہاڑ جیل اور بنگلور کی سینٹرل جیل کے اندر انگلیاں پکڑ کر میں آپ کو ایک ایسے ایسے پر ملاقات کراؤں گا جو آزادی کے ایک لمحے کے لیے تیل گی جس کے پاس کروڑوں اربوں خربوں روپیہ ہے وہ آزادی کے ایک لمحے کے لیے کتنا وہ دے سکتا ہے اسٹام پیپر کام آیا اسے دولت کام آئی اسے مال کام آیا آؤ آؤ میں تمہیں جنرل ہاسپٹل سے لے کر کارپوریشن ہاسپٹل گورنمنٹ ہاسپٹل سے لے کر اپالو اور سپر ڈیلکس ہاسپٹلوں میں لے کر جاتا ہوں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور جسم پر بسترے کے بچھانے کے کوڑے آ چکے ہیں ان کا کسی عورت کا سینا کاٹا جا چکا ہے کسی کے حلق کو کاٹ کر روزی پہنچائی جا رہی ہے دولت تجوریوں کے اندر بند ہے اور لاکر کے اندر جو روح کا زیور بند ہے وہ منہ سے کھانا نہیں کھا سکتا اس لیے کہ منہ میں کینسر کے جراثیم ہیں ڈاکٹر کہتا ہے منہ سے نیوالا کھائے گا تو اس نوالے سے کینسر کے جراثیم پیٹ میں جا سکتا ہیں دولت ہے روپیہ ہے جس چورو کا حیض و نفاس پیتا تھا جس چورو کی غلامی کرتا تھا وہ چورو ہے ایک روٹی کا ٹکڑا منہ میں ڈالنے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے مانو آؤ آؤ میرے اللہ کی طرف آؤ میرے رب کے قرآن کی طرف آؤ بہت دیکھ لیا دنیا کو بہت آزما لیا دنیا کو یہ تمہاری ماؤں کے کپڑے اتار کر رہے گی دنیا یہ تمہاری بیٹیوں کو ننگا کر کر رہے گی دنیا یہ تمہیں نہ دین کا رہے گی یہ گورے نہ تمہیں دین کا رکھیں گے نہ دنیا کا رکھیں گے یہ تمہارے ملکوں کو اچاڑ دیں گے یہ تمہیں زندگی کے اندر زندہ رکھیں گے موت مانگیں گے موت نہیں ملے گی بیوی سہاگن رہے گی سہاگ نصیب نہیں ہوگا بچے باپ کا سایہ ہوگا لیکن یتیمی کی زندگی گزار رہے ہوں گے وفا اسلام نے کی ہے سچائی قرآن نے دکھائی ہے امن مسجدوں کے مدرسوں کے خان کے سائے میں ہے بھاگو کتو کہاں تک بھاگو گے یا معاشر شرل جن ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا سلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان اے انسانوں کی جماعت اے جنات کی جماعت کہاں بھاگ سکتے ہو انتن فضو میں نقطاری السماوات والارض میرے اللہ کی مسجد کو چھوڑ کر میرے رب کے کعبے کو چھوڑ کر میرے نبی کے روزے کو چھوڑ کر اور قرآن کو چھوڑ کر نبی کے دامن کو چھوڑ کر ان تنفذو فضو میں نقطاری والارض تم وائٹ ہاؤس کے مالک بن جاؤ تم لال قلعے کے مالک بن جاؤ تم تاج محل کے مالک بن جاؤ تم سو ایکڑ کے زمین کے مالک بن جاؤ لا تن فضو نہ اللہ بسلطان ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک گھونٹ پانی پینا چاہو گے بیوی کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوگا اور پانی پینا چاہو گے کڈنی خراب ہو چکی ہوگی ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں جن میں صرف اس کو آدھا لیٹر پانی دینا چاہیے آدھے لیٹر کے اوپر ایک گھنٹ پانی دیا تو ہم اس کی زندگی کے ضامن نہیں بیوی کے ہاتھ میں پانی موجود بیٹی کے ہاتھ میں پانی موجود اولاد کے ہاتھ میں پانی موجود اور غلام کے ہاتھ میں پانی موجود لیکن ڈاکٹر کی وارننگ لکھی ہوئی ہے خبردار آدھا گھٹ پانی اسے موت کی نیند سلا سکتا ہے نہیں کوئی تمہیں پانی نہیں دے سکتا میرا رب کہتا ہے انتم انزلتموہ من ہم ام نحن المنزلون تمہاری جورو تمہیں پانی نہیں دے سکتی تم کہو تو بادل ہم تمہیں برسائے ہے عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا آتے ہو تو دین زندہ ہوتا ہے آتے ہو تو ایمان بنتا ہے کہاں گئے کاروبار تھا صاحب فلاں سے ملنے گئے تھے ایمان بنا عقیدہ بنا جتنی دیر بیٹھتے ہو ایمان بنتا نہیں بنتا یہ دیکھ رہے ہو فرشتے ہیں یہ حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا کہ فرشتے رحمت کے پر ڈھانپ لیتے ہیں یہ دیکھو عرش کے پاس فرشتے بات کر رہے ہیں یہ دیکھو رب کائنات کہہ رہا ہے ہم نے ان کی مقبرت کے پرواہ یہاں دل نہیں لگتا یہاں اچھا نہیں لگتا بھگوڑے گدھے کی طرح سلام پھیرنے کے بعد بھاگ جاتے ہو کل تمہاری ماں بیمار بنے تم بیمار بنو اور تم چٹھی دے کوئی اور بھاگے کتنوں کو یہاں سے شفا ملتی ہے نہ میرے آمین کہنے سے نہ بکر زید کے کہنے کون اللہ کا ولی آیا ہوگا کون نیک آیا ہوگا کہ جس کے بارے میں رب کائنات نے کہا ہوگا لو اکسما اللہ برا کہ اگر وہ اللہ کے دربار میں کوئی بات کہے تو ہم اس کی بات کو وہ ہم کہیں جو ہے حبیب صاحب بیمار ہیں اور فلاں رحیم النساء بیمار ہے فلاں بچے کا اگر وہ آمین کہہ دے اس کا بات دے کیا مل جا کر پھر وہی وہ جو ہے سیدھے ہاتھ میں بیڑی ہے اور ڈامے ہاتھ میں چائے کی پیالی ہے اور تبصیرے ہو رہے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں کبھی جھانک کر دیکھا کئی اپنے گریوان میں منہ ڈال کر دیکھا کہ زہر سے پہلے ہماری موت ہو جائے زہر سے پہلے اور اثر سے پہلے ہمارا جنازہ نکل جائے تو ہمیں جنتیوں کی فہرست میں لے جایا جائے گا یا جہنم کی فہرست میں لے جایا جائے گا اور جن کے بقایا ہمارے ذمے ہیں کیا وہ قرض دار ہمارے قرض کو معاف کریں گے یا ہماری نیکیوں کو چھین کر لے جائیں گے ہمارے خبر میں سانپ بچھو اشرے مسلط کیے جائیں گے یا ہماری خبر میں اللہ کا قرآن ایک لمحے کے لیے ایک لمحے کے لیے کب تک بھاگتے رہو گے کہاں تک بھاگتے رہو گے میں نے کہا اس بات پر پوری کائنات کے لوگوں سے الحمدللہ الحمدللہ نہ ہمیں جینے کا خوف ہے شوق ہے نہ بیوی سے تعلق نہ اولاد سے شغف نہ دنیا سے لینا دینا ہم نے آخرت کو دیکھا ہے قرآن کے آئینے میں ہم نے جنت کو دیکھا ہے حدیث کے آئینے میں آؤ اگر کسی کو ہمت ہو تو مباہلا کرو کہ دکان میں سکون پہنچایا ہو عورت نے چین دیا ہو اولاد میں راحت پہنچائی ہو آؤ اس بات پر قسم کھا لو آؤ اس بات پر مباہلا کرو نہیں نہیں جیت سکتے نہیں جیت سکتے تو پھر شبرات جمعرات کی رات آ رہی ہے اگلی جمعہ میں ہم جو داخل ہوں گے وہ فیصلے کا دن ہوگا ہمارے اللہ کی بھی بڑی عجیب مہربانی اللہ پر عجیب ہے عجیب ہے اللہ کی مہربانی ہم نے ایک ڈرائیور کو رکھا ڈرائیور کا کام یہ تھا کہ جب گاڑی چلانا ہو تو گاڑی چلائے اور ہمیشہ ٹوینٹی فور آور گاڑی تو چلتی نہیں جب بچے کو اسکول چھوڑنا ہے یا میڈم کو شاپنگ کرانا ہے تب نہ گاڑی چلتی ہے گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے اب اس کے پیٹ میں جلتا ہے کہ مفت کی تنخواہ کیوں لیتا ہے وہ کہتا ہے گاڑی کو پوچھ دے گارڈن میں پانی دے گھر کا سودا لا اب اس نے دیکھا کہ ایک مرتبہ معائنہ کرنا چاہا تو معائنہ انسپیکشن کیسے کرے گا کیا اس کو فون کر کر میسج بھیج کر کہ دیکھ میں تیرا انسپیکشن کرنے آ رہا ہوں ذرا گاڑی کو صاف کرتے ہوئے تو مجھے نظر آنا چاہیے گارڈن میں پانی دیتا ہوا نظر آنا چاہیے یا یہ کہ گھر کی صاف صفائی کرتا نہیں نا وہ آہستہ سے بے وقت آ کر انسپیکشن کرے گا معائنہ کرے گا کہ دیکھوں کہ میرا ڈرائیور کیا کر رہا ہے اللہ تیری شان رحیمی پر ہمارے ماں باپ ہماری آن اولاد ہماری جانے قربان کیسی عجیب شان ہے تیری تو نے وقت بتا دیا کہ پندرہ شابان ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ ہماری روزی اور بے روزگاری کا فیصلہ ہماری کی چوروں کی غلامی اور آزادی کا فیصلہ ہماری اولاد کی نافرمانی اور متی اور فرما بردار ہونے کا فیصلہ ہمارے اچھے اور برے حالات کا فیصلہ آج کی رات آج کا دن تو کرنے والا اور پیغمبر نبی آخر الزما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایتوں کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والی نسل انسانی کو بتا دیا کہ پندرہ کے کی رات میں امت محمدیہ کے مسلمانوں کا دھرتی کے انسانوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والا ہو لہذا اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ دیکھو اس رات کو تم عبادت میں لگا دینا اس دن کو تم روزے میں لگا دینا جب میں تمہارا فیصلہ لکھنے کے لیے قلم اٹھاؤں یہ قلم چل رہا ہو جہنم کی طرف جب دیکھوں اس رات تم میرے دربار میں سجدے میں پڑے ہو تو میں اس قلم کے رخ کو جنت کی طرف پھیر دوں گا اور میرا قلم چل رہا ہے کہ تمہیں بیماری دوں اور میں تمہیں دیکھوں کہ کہ تم اس دن روزے کی حالت میں ہو تو میں اس قلم کو صحت یابی کی طرف پھیر دوں گا میرا قلم چل رہا ہو تمہاری غربت اور فخر فاقے کی طرف اور پیٹ پر پتھر باندھنے کی طرف دانے دانے کے محتاج بننے کی طرف اور جب میں نے دیکھا قلم کو چلانے سے پہلے کہ ایک نگاہ اس بندے کی طرف دیکھو اور اس بندے کو دیکھا کہ وہ میرے لیے بھوکا ہے میرے لیے پیاسا ہے وہ بی پی کا وہ شوگر کا پیشنٹ ہے لیکن چاہتا ہے اللہ میرے کی حالت پر رحم کھا کر میرے حق میں قیر کا فیصلہ کرے تو میں ان کے حق میں سعادت کا فیصلہ کرتا ہوں فیصلہ کرتا ہو یا اللہ تیری عجیب شان ہے انسپیکشن کرنے کی تاریخ بھی بتا دی اور انسپیکشن کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے ساری زندگی بد عملی کرتے رہے ساری زندگی نافرمانی کرتے رہے ہمیں عبادت کرنا بھی نہیں آتا ہمیں نماز پڑھنا بھی نہیں آتا ہمیں روزہ رکھنا بھی نہیں آتا ہمیں رونا بھی نہیں آتا تو میرے اللہ نے کہا عبادت نہ کر سکتے ہو تو کوئی بات نہیں عبادت کی ایکٹنگ کر لو رونا نہیں آ سکتا تو سب کو فتحا کو اے اللہ اے اللہ ہم تیرے نافرمان ہیں ہم تیرے غدار ہیں بولا اس لائق سے ہمیں زمین میں تو دگا دیتا آسمان سے آگ کی بارش کر ہمیں تباہ برباد کر دیتا وقت بتایا اول بتایا کیفیت بتائی ہماری نماز کو ہمارے روزے کو ہمارے رونے کو ہماری دعاؤں کو تو جانتا ہے اور پھر کہتا ہے تم رونا نہ ہو تو رونے کی آگ کرو اور تمہیں سجدہ نہ آئے سجدے کی ایکٹنگ کرو تمہیں تلاوت نہ آئے قرآن کھول کر تلاوت کی ایکٹنگ کرو تمہاری ایکٹنگ پر تمہاری کلاکاری پر میں فدا اور قربان ہو جاؤں کتنا بد نصیب ہے جو اللہ کی شان رحیمی سے بھاگتا ہے اللہ کی شان کریمی سے بھاگتا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی پناہ گاہ ہے کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ٹھکانہ ہے کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہمیں روزی دینے والا امن دینے والا آفیت دینے والا صحت دینے والا اور گھر کے اندر راحت دینے والا کوئی اور ہے تو بتاؤ اور ہم چھوڑ دیں گے بستی چھوڑ دیں گے ہم داڑیاں بٹا دیں گے ہم عوامیں نکال دیں گے تمہاری زندگی ستر اسی سال ہو کوئی تجربہ بتاؤ کیا ملا تمہیں دنیا کی پوجا کر کر کیا ملا عورت کی پوجا کر کر کیا ملا زمین کی عبادت کر کر وہ زمین کی عبادت مٹی سے بت بنا کر کر رہا تھا تم نے زمین کی عبادت فلیٹ بنا کر کر رہے ہو عمارت کیا فرق ہے اس نے رام کی مورتی بنائی اس نے مسیح مریم کی مورتی بنائی اس نے بیوی مریم کی مورتی بنائی اس نے لکشمن کی مورتی بنائی اس نے جو ہے اس کی کی بیوی مورتی بنائی اور تم جو ہے ایک عمارت بنا کر پوجا کر رہے ہو ایک کھڑکی ٹوٹی نماز کو چھوڑ دیا اور ایک پیٹ اڑا اور ایک گیند کا داغ دبا لگا ایسے معلوم ہوا کہ دل پر داغ لگا دبا لگا نہیں یہ وفا کرنے والی چیز نہیں ہے کچھ نہ ملا ہے نہ قیامت تک اس سے کچھ ملنے والا ہے شب برات میں ملے گا عشاء کی نماز جماعت سے بڑھے ساری رات عبادت کریں اور عبادت اللہ رسول کے ساتھ سلم کے بتائے ہوئے طریقے پر مسجدوں کے اندر جو وقت کی نماز کو چھوڑ کر اب ساڑھے آٹھ میں جماعت ہے چھوڑ کر ساڑھے نو بجے رکھا جا رہا یہ سنت کے خلاف ہے <coughs> بیان رکھا جا رہا ہے عراق کے مظاہرے رکھے جا رہے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے اس لیے کہ ان راتوں کے اندر تنہا عبادت کرنا سنت ہے مسجد میں اجتماعی شکل کے اندر عبادت کرنا سنت کے خلاف ہے خاجا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت کے خلیفہ آئے مجلس چل رہی تھی شب برات کا بیان تھا حضرت کے خلیفہ نے حضرت سے پوچھا کہ ہم ہم جو لوگ شکایت کرتے ہیں نا کہ مسجد میں مسجد کا ماحول ہوتا ہے تلاوت کا ماحول ہوتا ہے ایک آدمی دوسرے کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر شوق پیدا ہوتا ہے ایک آدمی دوسرے کو تلاوت کرتا ہوا دیکھ کر شوق پیدا ہوتا ہے ایک آدمی دوسرے کو تجویز درود پڑھتا ہوا دیکھ کر شوق پیدا ہوتا ہے وہ جگا ہوا دیکھ کر یہ جگتا ہے اور گھر میں رہیں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں بیمار بڈا باپ آرام کر رہا ہوتا ہے تو مسجد میں پچیس نمازیں ہم پڑھتے ہیں اور گھر میں تنہا دو رکعت پڑھتے ہیں تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے آپ کے خلیفہ حضرت سنجر رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ مسجد کی پچیس رکعت نمازوں سے گھر میں دو رکعت نماز سنت کے مطابق تنہا پڑھنا افضل ہے مسجد میں ساری رکعت ساری رات جگنے سے آخام مسجد میں جگہ نہیں اب چل پڑا ہے ماحول تاخراتوں میں جگنے کا بولو تو لوگ کیسے ہیں زمانے سے ہو رہا اب یہ لوگ عالم نہیں کیا جو بیان کرتے ہیں آؤ مباہلا کرو مناظرہ کرو ایک باپ سے پیدا ہوئے ہوئے ہو دلیل دکھا دو حدیث کے الفاظ ہے حل من مستقفرین ایک سنگل ہے اور ایک جمع ہے مستقبر کا جو لفظ ہے وہ سنگل ہے اللہ کہتے ہیں ہے کوئی اکیلا بندہ تنہائی میں مجھ سے مانگنے والا جج نے کہا ایک کام کرو رات کے ڈھائی بجے تم اکیلے مجھ سے مل لے آؤ تو تم نے کیا کیا پورے گاؤں والوں کو آؤ آؤ جج کے پاس جائیں بادشاہ کے پاس جائیں اور بادشاہ دیکھ کر کہ دماغ خراب ہے میں نے کیا کہا تھا بادشاہ لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوگا یا ناراض ہوگا ناراض ہوگا تو اللہ نے ہم سے کیا کہا مستقبرین مستقبرین کا جو لفظ ہے وہ واحد اکیلے کے لیے اور جمع کے لیے مستقبرین بہت سارے استغفار طلب کا حل من مسترزقین یہ اکیلے کا سیگا ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کے تعلق سے صحابہ کو ایک لفظ کہیں ایک لفظ آؤ صحابہ جڑ جاؤ تو انشاءاللہ کوئی صحابی زندہ ایسا نہ ہوگا جو مسجد کو آ سکتا ہو نہ آئے دکھا دے کوئی میں کلال شب برات میں آقا نے صحابہ کرام کو جمع کیا ہو رو رو کر لیٹے بجا کر دعائیں کی ہو شہری کے لیے اجتماعی شہری کی دعوت کا انتظام کیا ہو میں اب کہیں کیا بھی شہری کھلانا برا کیا دعا کرنا برا کیا لیٹا بجانا برا کیا دین کی بات ہے جمعہ میں تمہیں جو بیان کر دی وہ کیا ثابت ہے کیا علیہ وسلم اردو میں بیان کرتے تھے کیا کا جواب ہے لیکن آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ان چیزوں کے لیے دلائل پیدا کرتے ہیں غلط عمل کر کر حدیث نے کہا اکیلے میں تم ملو مجھے آقا نے جمع نہیں کیا روایت ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی اس رات آقا اپنے کپڑوں کو اتارنا چاہا آرام کرنے کے لیے استراحت کرنے کے لیے ابھی اتار ہی رہے تھے کپڑوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ اگر اجازت ہو تو اس رات کا حصہ تم مجھے دے دو میں آج رات آپ کے ساتھ آرام نہیں کروں گا یہ رات کا حصہ میرے لیے وقف کر دو میرے لیے قربان کر دو ہم عائشہ سے آخا کہے اور حضرت عائشہ صدیقہ نہ دے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اجازت ہے تو آپ نے اجازت دے دی تو آپ نے کپڑوں کو پہن لیا تو اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ لگ گئی آپ کو نیند آ گئی آخا کمرے میں موجود ہوں کتنا سکون اور کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں اس کمرے میں داخل ہوگی کیوں نیند نہیں آئے گی رات میں کون سے جو ہے ٹیبلٹ اور نیند کا انجیکشن لینے کی ضرورت ہوگی آرام فرمانے لگی تو آخا نے سوچا کہ بی بی عائشہ کو کیوں تکلیف دے اس طرح سے آپ نکلے اور چلے گئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند بیدار ہے پہلو کے اندر تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا دوڑتی ہوئی دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی آخا کے جو قدم مبارک کے نشانات زمین پر بڑے تھے اور ان کو فالو کرتی ہوئی گئی تو دیکھا آقائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقی الغرقت یعنی جو قبرستان ہے مدینہ منورہ کا جنت الوقی جس کو کہتے ہیں وہاں آپ کھڑے ہو کر مردوں کے حق میں مغفرت مانگ رہے ہیں اور ان کی سفارش کر رہے ہیں اب مڑ کر آقا نے دیکھا اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا جسم پھول رہا تھا اور سانسیں پھول رہی تھی کہا عائشہ کیا بات ہے کیسے تشریف لانا ہوا صاف صاف سی بات کہہ دی ہم ہوتے تو ڈبل ایکٹنگ کرتے نہیں آقا آپ کی دعا میں ہم شریک ہونے آئے تھے ہم کچھ لوگ آتے ہیں ان کو جانا رہتا ہے بازار میں اور ملاقات کرنا رہتا ہے اپنے ساتھ سے سالے سے اب یہاں آئے بھائی کیسے تشریف لانا ہوا کہاں سے آئے چنئی سے آئے میسور سے آئے اور کلکتے سے آئے آپ سے ملاقات کے لیے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ ہم ایک مرتبہ گئے تھے اور حضرت سے ہم نے ملاقات کی اب یہی کہتے لوگ کہ کہاں سے آئے بنگلور سے آئے کہاں کس گھر سے آنا ہوا تو اب جو منہ میں آیا کہہ دیا کہ نہیں حضرت آپ سے ملاقات کے لیے آئے حضرت ناراض ہو گئے خفا ہو گئے فرمانے لگے یہ جو کرامن کاتبین ہیں ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں جھوٹ کیوں کہتے ہو تم صرف بنگلور سے یہاں ہماری ملاقات کے لیے آئے دارلوم دیومن دیکھنے کے لیے نہیں ندوت العلما دیکھنے تمہاری سفر کے مقصد کے اندر یہ تھا نہیں تھا جب تھا تو تم نے جھوٹ کیوں کہا نہیں حضرت ان ارادوں میں یہ بھی ارادہ تھا تو اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی تم کو کہ حضرت دارلوم دیکھنے کے لیے ندوا دیکھنے کے لیے ساسو ماتے ملنے کے لیے سالے کی غلامی کرنے کے لیے پلس مصیبتیں زیادہ ہو جائیں ٹائم بچ جائے تو آپ کے سر اقدس میں حاضری کے لیے اتنی زبان کی رعایت مسلمانوں کے لیے ضروری ہے مسلمان کی زبان گدے کی شرمگاہ نہیں ہے کہ جو زبان میں آیا کہہ دیا آؤں گا دو بجے ساڑھے گیارہ بجے نکاح ساڑھے دس بجے نکاح نہیں ہم ڈیڑھ بجے کی جماعت ہے تو ایک بج کر اکتیس منٹ کو نہیں کھڑے ہوتے پانچ پینتیس میں فجر ہے ہم چھتیس میں کھڑے نہیں ہوتے اور جو ہے چھ بج کر پانچ منٹ پر طلوع آفتاب ہے تو ہم جو ہے چھ چار پر نماز نہیں پڑھتے نویں ذیل الحجہ اور دسویں ذیل الحجہ کی عبادتیں ہیں روزہ ہے اور عرفات کا قیام ہے ہم گیارہویں کو نہیں کرتے ٹائم کی پابندی اسلام سکھاتا ہے زبان کا لحاظ اسلام سکھاتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے صاحب آج کہتے ہیں کہ ہندو کا اعتبار ہے لیکن مسلمان کے معاملات کا کوئی اعتبار نہیں قرض لے لے کوئی وعدہ کر دے کوئی ملنے کے لیے کہے یہ سب چیزیں حرام ہیں حرام کرامن کاتبین اس کو لکھیں گے اور جھوٹ لکھیں گے اگر وہ جھوٹ لکھ دیے تو قرآن کہتا ہے اللہ کا خبردار جھوٹوں پر خدا کی لانت ہے جھوٹوں پر خدا کی لانت ہے معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نا چاہتی تو کہہ سکتی تھی بیوی شوہر کو خوش کرنے کے لیے شوہر بیوی کو خوش کرنے کے لیے غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے وقتی طور پر جھوٹ کہہ سکتا ہے لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے دل میں خیال آیا جو ایک سوتن کے سوکن کے دل میں جس کی کئی شوہر کی بیویاں رہتی ہیں تو اس کے دل میں رشک رہتا ہے کہ میرا شوہر کہیں مجھے چھوڑ کر دوسری جگہ نہ چلا جائے اس کو گمان رہتا ہے اور اس کی یہ بد گمانی یا گمان کرنا عبادت ہے اس لیے کہ محبت کے لیے وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر صرف میرا رہے کسی اور کے یہاں نہ جائے آقا میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور زوجہ کے پاس نہ جا رہے ہوں آقا نے فرمایا عائشہ کیا تم سمجھتی ہو کہ نبی اول نبی آخر سید الاولین والآخرین تمہارے اوپر ظلم کرے گا اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے اما عائشہ کے زبان سے ہاں نکل جاتا علماء نے لکھا ہے وہ کفر میں داخل ہو جاتی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تعلق سے قطن میرے دل کے اندر یہ بات نہیں کبھی یہ بات نہیں سوچ سکتی ہاں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ مجھے چھوڑ کر کے لیے جی۔ اب یہ سب واقعہ مسجد میں لوگوں کو جمع کر لائٹیں بجا کر بیان کر کر شیرنی تقسیم کر کر لائٹنگ مسجد کو لگا کر کیے ہوتے یہ تو تنہائی کا واقعہ ہے یہ تو اکیلے گئے تھے آپ اور ہر شب برات کو قبرستان جانا ضروری نہیں آخا ہر شب برات کو نہیں گئے پوری زندگی میں ایک مرتبہ کوئی آدمی شب برات کو قبرستان چلا جاتا ہے تو وہ سنت ادا ہو جاتی ہے تنہا عبادت کرے اور اس میں آپ جو نمازیں چھوٹ چکی ہیں ان نمازوں کی آپ قضا پڑھیں قضاء عمری پڑھیں نفیل سے کچھ ملنے والا نہیں نفیل کا حساب و کتاب نہیں شیطان ہمیں نوافل میں لگا کر ایک بنڈل کتاب ملی اس کے اندر کیا ہے الفیہ نماز فلا نماز پہلی رکعت میں پچیس مرتبہ یا کافر اور دوسری رکعت میں پچیس قل تباہ اللہ یہ پڑھے تو ایک لاکھ فرشتے یہ کریں گے ستر ہزار غلام جنت کے ملیں گے اسی ہزار ہور ملیں گے یہ لکھا وہ لکھا اب کتاب دیکھ دیکھ کر دیکھ دیکھ کر عورتیں مر سب نماز پڑھ رہے ہیں ان کو چھوڑ کر آپ سدائے عمری پڑھیں فرق نمازوں کا حساب و کتاب ہوگا ایک قدم آگے نہیں ایک قدم پیچھے نہیں جب تک کہ ہم ان نمازوں کا ہاں اگر کسی نے بالغ ہونے سے لے کر شبرات تک کوئی نماز نہ چھوڑی ہو وہ نوافل پڑھے وہ سلاط و تزوی پڑھے وہ تحجد پڑھے وہ تلاوت کرے ایک عبادت کرتے کرتے طبیعت کے اندر ذرا بوجھ آنے لگے نمازیں پڑھ رہے تھے اب بدل دیں تلاوت شروع کر دیں تلاوت کرتے کرتے طبیعت میں بوجھ آ گیا اب ذرا درود پڑھنا شروع کر دیں درود پڑھتے پڑھتے طبیعت بوجھل ہونے لگی اب اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ذکر کرنے لگے کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ کبھی وہ اور رات کو جگنا مقصود نہیں سنت کے مطابق عبادت کرنا مقصود ہے اور آپ کو نیند ستا رہی ہو آپ سو جائیں پڑھ کر سو جائیں بلکہ جو لوگ اس رات کو عید بنانے والے عمدہ کھانا پکانے والے بہترین کپڑے پہننے والے اور عورتیں ہاتھوں کے اندر مہندیاں لگانے والی تو میں آپ کو اللہ کا اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ان کے دودھ میں اور چائے میں تم جو ہے نیند کی دوائی ملا دو کم سے کم کم بخت یہ سو تو جائے حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک صاحب دونوں مل کر جا رہے تھے بیچ راستے کے اندر کتا سو رہا تھا اب یہ صاحب نے سوچا کہ بھئی یہ کتا بیچ راستے میں آنے جانے والوں کو خلل کرے گا تو اس لیے اٹھانے جا رہے تھے حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ نے اتنی سمجھ ہمیں بھی دے رکھی ہے کہ کتے کے بیچ راستے میں سونے سے انسانوں کو تکلیف ہوگی میں بھی جگا سکتا ہوں ذرا دم کو کھندلوں گا ذرا پتھر ماروں گا کتا جب جائے گا لیکن اس کتے کتے کا سونا جگنے سے زیادہ عبادت والا ہے اس لیے کہ کتا جب جگتا ہے یہ تو یہ کتا دیوانہ کتا ہے دوسروں کو کاٹتا ہے یہ دوسروں کو کاٹنے سے اس کا سونا اس کے لیے عبادت ہے تو شب برات میں جو عورتیں مہندی لگا کر دیوانی کتی بن کر اور جو مرد مہندی لگا کر کپڑے پہن کر دیوانے کتے بن کر دوسروں کو بھوکتے ہیں کاٹتے ہیں میں کہتا ہوں ایک انجیکشن نیم کا لے لو اور ٹیبلٹ لے لو آرام سے عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاؤ اور فجر میں اٹھو شہری میں اٹھو شہری کرو اور فجر جماعت سے پڑھو حدیث پاک میں آتا ہے جس نے عشاء اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا ہم اس کو ساری رات جگنے عبادت اور عبادت کرنے کا ثواب برہم کم سے کم آخری درجے میں یہ تو کر لو گناہ کرنے سے بچ جاؤ گے یہ کتا جگے گا دوسروں کو کاٹے گا دوسروں کو بھوکے گا دوسروں کو تکلیف دے گا تو تکلیف دینے سے جہنم کا عذاب بولنے سے بستر میں گرم گرم جو ہے کمبل اوڑھ کر اور جو ہے نیند کی دوائی اور ٹانک اور انجیکشن استعمال کر کر آرام سے سو جاؤ یہ سونا تمہارے حق میں بہتر ہے انشاءاللہ فرشتے تمہارا شکریہ ادا کریں گے یہ زمین تمہارا شکریہ ادا کرے گی یہ آسمانوں میں تمہارے چرچے ہوں گے کہ یہ بھوکنے والا کتا آج رات نہیں بھوگ رہا ہے یہ گندے سیریل دیکھنے والا جن سیریلوں کے اندر ایک بیوی کے سامنے شوہر کو پوچھا جاتا ہے کہ تم بیوی سے ملتے ہوئے کیا ہیروئن کا تصور کرتے ہو کیا تم بیوی کو رکھنا پسند کرتے ہو یا بیوی کو چھوڑنا پسند کرتے ہو کیا بیوی کے رکھتے ہوئے غیر عورت کی شرمگاہ میں کبھی تم نے ہاتھ لگایا ہے یا زنا کیا ہے واہ تو سو جائیں گے تو فرشتے دعا کریں گے فرشتے آپ پر جو ہے رحمت برسائیں گے تو اگر وہ جو ہے نیکی نہ کر سکو تو کم سے کم گناہ بھی نہ کرو اور یاد رکھو یہ جو شابان کا مہینہ ہے رمضان المبارک کی منگنی ہوتی ہے اس میں شب برات میں شابان میں منگنی میں کاروائی اگر صحیح ہو جائے تو پھر شادی پختہ ہے منگنی میں گڑبڑ ہو جائے انگوٹھی کی امید تھی وہ جو ہے مٹائی کا سوکھی مٹائی کا ڈبا لے کر آیا دلوں میں کرکراہٹ پیدا ہو گئی بگاڑ پیدا ہو گیا اس نے سو کتوں کی ہڈیوں کی امید رکھی تھی اس نے چائے پانی میں واپس کر دیا تو دلوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہماری اور علماء کے رام بزرگان دین کی زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جس نے شب برات میں رمضان کو مانگا شب برات میں جس نے اللہ کی رحمتوں کے دروازوں کو کھولنے کی درخواست کی اور این او سی مل گیا اوکے سیل پڑ گئی انشاءاللہ اس کا رمضان کامیاب اور جس کا رمضان کامیاب اس کی زندگی کامیاب سنبھل کر رہنا اسی لیے آپ دعا سکھائی اور وہ دعا رمضان کے دو مہینے پہلے سے مسلمان پڑھنا شروع کر دیتا ہے پڑھیے اللہ باریک لنا پی رجبا شابان بلغنا رمضان آقا نے فرمایا اے اللہ ہمیں رجب میں برکت دے اے اللہ ہمیں شابان میں برکت دے اے اللہ ہماری زندگی کو کھینچ کر رمضان تک پہنچا دے تو یہ جو شب برات ہے یہ جو شابان ہے اس میں رمضان کی منگنی ہوتی ہے نسبت ہوتی ہے اگر آپ نے نسبت اور منگنی کا معاملہ مضبوط کیا رمضان کی نعمتیں ملیں گی اور اس میں آپ نے کھٹائی کا اور اس میں آپ نے جو ہے بے حیائی کا نمونہ پیش کیا تو رمضان ہاتھ سے نکل جائے گا آقا نے فرمایا جس نے رمضان کی بھلائی پائی اس نے زندگی اور آخرت کی بھلائیوں کو پایا جس نے رمضان کی بھلائیوں کو چھوڑا اس نے زندگی اور موت کی برائیوں کو پایا تو اس لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے حضرات حالات تو پورے عالم کے بڑے خراب ہیں بہت خراب ہیں اور مسلمان آیا ہی ہے ان حالتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے کہا ایک طرف بے وجہ مسلمانوں کو قید کیا جا رہا ہے اور ایک طرف مسلمانوں پر بے وجہ جو ہے مقدمے ٹھوسے جا رہے ہیں میسور کا فساد کیوں ہوا بالکل وجہ کہ کنزیر کو کاٹ کر سور کو کاٹ کر مسجد کے اندر ڈالا گیا یہی نہ فساد کا سبب ڈالنے والے کو پکڑا گیا وہ کیا ہے اس کا نام پیپر رام ہے کیا رام ہے اس کو پکڑا گیا اسے پوچھا گیا کہ بھئی تو نے خنزیر کو کیوں ڈالا تو اس نے کہا کہ پرمود متعلق کے تقریر سے متاثر ہو کر اس نے مجھے بھڑکایا اس کے بھاشن سے مجھے حوصلہ ملا کہ مسلمانوں کی مسجدوں کو نقصان پہنچانا چاہیے تو پرمود متعلق کو گرفتار کیا گیا لیکن جس کے سبب جس کے بھاشن کے سبب جو آپ مسلمان شہید ہو گئے اور ایک کافر کا قتل ہو گیا اور جس کے سبب کروڑوں کی املاک یعنی دکان بند ہوئے کارخانے بند ہوئے تو ظاہر سی بات ہے دکان کارخانے بند ہوئے تو نقصان ہوا اور سینکڑوں نوجوان کوئی گلبرگہ اور کوئی بلگام کوئی ہبلی کوئی میسور کی جیلوں کے اندر بند ہیں اور بغیر وجہ کے بند ہیں یہ کیوں آئے مسجد کے احتجاج کرنے کے لیے آئے اپنے شہید بھائی کا نعرہ بلند کرنے کے لیے اس کا جنازہ اٹھانے کے لیے آئے تو ان کو گرفتار کر کر آج تک بغیر مقدمے کے یہ لوگ چڑھ رہے ہیں اور جس کارن اور جس کی بنیاد پر میسور کے اندر فساد پھیلا وہ بربود متعلق ہے اسے گرفتار کرنے کا ناٹک بھی کیا گیا اور اسے رہا بھی کر دیا گیا نہ اس کی گرفتار کرتے وقت ہتکڑیاں لگائی گئی نہ رہا کرتے وقت اسے کھینچ کر لایا گیا نہ ڈنڈے مار کر اسے جو ہے بیان کے اندر بٹھایا گیا بیچارے مسلمان مسجد کا نام لے کر آئے اپنے بھائی کا خون ہوتا ہوا دیکھ کر اپنے گھروں سے باہر نکلے تو انہیں ایک دلیل دہشت گرد مجرم کی طرح ان کے ہاتھ کے اندر ہتکڑیاں لگائی گئی اور اتنا مارا گیا اتنا پیٹا گیا کہ آج بھی جیلوں کے اندر کئی نوجوان چلنے پھرنے کے لائق نہیں وہ علاج معالجہ کر رہے ہیں الحمدللہ للہ الحمدللہ جمعیت علماء ہند حضرت اقدس مولانا سید صاحب مدنی دعوت برکاتہم حضرت اقدس مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقبو کے جانشین ہیں اللہ تعالیٰ نے امت کی فکریں اور یہ جو قید و بند میں ہونے والی صحبتیں ہیں ان کی فکروں نے حضرت کی نیند کو حرام کر دیا ہے ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں حضرت کے لمحے اپنی اہلیہ محترمہ اپنی اولاد کے ساتھ اتنے بیتتے نہیں ہوں گے کہ جتنے قوم و ملت کے ساتھ شام میں آپ کا وقت بیتتا ہے کبھی بنگلہ دیش کبھی برطانیہ کبھی امریکہ کبھی دلی کبھی چنئی حضرت ابزت انشاءاللہ اس چہر شمبے کو یہاں جو ہے B T M layout کے اندر گروپن پارنے میں جو مسجد مینا ہے امت کی فکریں لے کر آزادی کی فکریں لے کر یعنی اس ملک کو آزاد کس نے کرایا اس عنوان کو لے کر حضرت تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات ضرور جوک در جوک اپنے ساتھیوں کے لے کر کہ حضرت نے عالم کو دیکھا ہے کہ عالم کے مسلمان مسلمانوں پر ظلم اور ستم کیسے ہو رہا ہے اور ہم ان احوال کو سننے کے لیے جمع ہو اور ایک خصوصی بات یہ ہے الحمدللہ للہ الحمدللہ بامبئی کی جیل کے اندر جب ہمارے مسلمان بھائیوں کو ایک جیل سے دوسرے جیل ٹرانسفر کرایا جا رہا تھا تو کچھ نوجوانوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ جیلر جو تھا وہ میڈم تھی اس کو پوچھا کیوں ہمیں یہاں سے نکالا جا رہا ہے تو اتنی بات پر اس عورت نے ان کو کپڑے نکال کر اتنا مارا اتنا مارا کہ لہو لہار فریاد لے کر جائیں تو کہاں لے کر جائیں جج جیلر سے ملا ہوا جیلر پولیس سے ملا ہوا پولیس لائر سے ملا ہوا ایک سب ایک گوبر کے ٹکڑے ہیں ہندوستان کی عدلیہ ہندوستان کا انصاف یہاں انصاف نہیں ہے جب تک قرآن نہیں آئے گا حدیث نہیں آئے گی اور جب تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت نہیں آئے گی جب تک بیت المقدس آزاد نہیں ہوگا اس وقت تک انصاف کی امید ہے اس عالم کے اندر کرنا بیکار ہے پھر بھی یہ حضرت کی کرامت سمجھی جائے گی کہ جمیت العلماء مہاراشٹرا نے Supreme Court Bombay High Court کے اندر اس جیلر کے خلاف اور اس میڈم کے خلاف مقدمہ لڑا آخر کار کئی پیرویوں کے بعد اب عدالت نے اس کی انکوائری کا حکم دیا ہے ظاہر سی بات ہے کہاں پناہ لے گی کہاں بچ کر جائے گی آخر کار ایک دن اس کا جرم ثابت ہوگا اور اسے ضرور سزا ملے گی تو جمعیت علماء ان کی فکریں کر رہی ہے حادثات ہوتے ہیں تو وہاں جا کر وہ جو ہے امداد بہم پہنچاتی ہے بنگال کے علاقے میں آئلہ طوفان آیا اس سرزمین میں شاید کسی تنظیم نے پہلے آواز نہیں لگایا جمعیت علماء کے افراد ناؤں میں کشتی میں بیٹھ کر طوفانی علاقے علاقوں کے اندر اور سیلاب زدہ علاقوں میں پانی میں ناؤں میں کشتی میں جو ہے بے کچھ مجبوروں کے گھروں تک اناج اور غلہ فراہم کیا الحمدللہ للہ سم الحمد آج جمعہ کی نماز کے بعد اس کے لیے جو ہے چندے کا اعلان ہے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ کا ایک ایک پائی اور ایک ایک روپیہ بیکار نہیں ہوگا ان غریبوں کے ان بےکسوں کے ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ حضرت اقدس جب بدھ کے روز یہاں بیان کے لیے تشریف تشریف لائیں گے تو آج کی آپ کی امداد کو چٹ بنا کر میں کا ڈالنے کے لیے حضرت اقدس کے حوالے کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ نورانی مسجد کے مسلیوں نے خون جگر سے اس چک کو بنایا ہے آپ ان کو تنہائی میں تحجد میں انفرادی دعاؤں میں یاد رکھے انشاءاللہ دعا بھی ملے گی اور صحیح مظلوم تک انشاءاللہ اس کا حق پہنچے گا اور شب برات ہے ان مظلوموں کے لیے جہاں اپنی ماں باپ کے لیے اپنی آل اولاد کے لیے اپنی دولت کے لیے دعا مانگتے ہیں ان مجاہدوں کے لیے کہ جو سر بکت ہو کر سر بلند ہو کر اور سر میں جو ہے کفن مانگ کر ہم اماما مانتے ہیں وہ کفن مانگ کر امت کا درد لے کر بیویوں کو بیوہ بنا رہے ہیں اولاد کو یتیم کر رہے ہیں اور جو مسجد یافتہ کے لیے لڑ رہے ہیں فلسطین کے لیے تڑپ رہے ہیں جیلوں میں بلکنے والوں کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اپنی جان کا نظرانہ دے رہے ہیں ان کے حق میں دعا کریں اللہ آج کی رات تو مدد دینے والا نصرت نازل کرنے والا مولا ان کے دشمنوں کو ختم کر دے ان پر مدد نازل فرما ان پر نصرت نازل فرما ان کے لیے آسانیاں مرحمت فرما مولا ہم چوروں کے غلام ہو کر دنیا کے کتے بن کر زندگی گزار رہے ہیں مسجد میں کوئی خنزیر ڈالے مسجد میں کوئی مورتی رکھے فکرے وہ کرتے ہیں مولا کشمیر میں کسی بیٹی کی آبرو لوٹے ہمارے کھانے میں ہماری پکنک میں ہمارے ہفتے اتوار کے عمرے میں کوئی فرق نہیں آتا مولا اس کی فکرے لے کر جان ہتھیلیوں میں رکھ کر جان کا نظر آنا تیرے دربار میں یہ پیش کرنے والے ہیں مولا ان کے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما ان کے دشمنوں کو ختم فرما ان کے رکاوٹوں کو ختم فرما ہماری مسجدیں ہمیں دوبارہ دلا دے ہماری عزت ہماری ناموز جو ہم سے کھو چکی ہے اور میلوں دور ہو چکی ہے مولا دوبارہ وہ ہمیں دلا دے یہ خود گردی ہے کہ ہم دنیا کے کتے بن کر اپنے لیے دعا کرے اور ان بھائیوں کے لیے کہ جو اپنے گھروں کے چراغ کو گل کر کر جان کا نظرانہ خدا کے دربار میں دے رہے ہیں ان کو فراموش کر دیں یہ ان کے حق میں ہم کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں تو آج آپ سے خصوصی درخواست شب برات میں امت مسلمہ کے مجاہدوں کے لیے دعا اور جو ہمارے لیے جان مال کی بازی لگا رہے ہیں ان کے لیے دعا اور پھر آج کی جو ہے نماز کے بعد جو چندہ ہے خاص طور سے حضرت ابزت مولانا سید ارشد صاحب مدنی نمد برکاتم عالیہ جو عالم اسلام کی فکریں اپنے سینے میں لے کر پھر رہے ہیں حضرت کے ہم خاص خادم رہے ہیں دو سال تک کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ حضرت میں اتنی صلاحیتیں اتنی امت کی فکریں حضرت ہدایت ملت جب تک زندہ تھے کبھی عہدے کی بات نہیں کی کبھی جمعیت علماء کے چین کے نقطے کی بات نہیں کی اب جب میدان ملا وہ جوہر دکھا رہے ہیں وہ جوہر دکھا رہے ہیں کہ انگلیاں لوگ دشمن اپنے دانتوں میں رکھ کر چبا رہے ہیں اللہ آپ کو نظر بس حفاظت فرمائے اور تا دیر حضرت کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم فرمائے اللہ شابان کا اکرام احترام اور شب برات کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال ہونے کی توفیق نصیب پر بائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین